ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال ۖ وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون حقیقت مانو میں نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق و مغرب کی طرف پھیر لو بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ آدمی ایمان لائے اللہ پر یوم آخرت پر فرشتوں پر قرآن کریم پر اور تمام انبیاء پر اور اپنا محبوب مال خرچ کرے رشتہ داروں پر یتیموں پر مسکینوں پر مسافروں پر مانگنے والوں پر اور غلاموں کو آزاد کرانے پر اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے اور جب کوئی عہد کرے تو اسے پورا کرے اور دکھ اور مصیبت میں اور میدان کارزار میں صبر سے کام لے یہی لوگ اپنے قول و عمل میں سچے ہیں اور یہی لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت یہود و نصارہ کی تردید میں اس وقت نازل ہوئی تھی جب انہوں نے تحویل قبلہ کے بعد اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مختلف قسم کی فتنہ انگیز باتیں کرنی شروع کر دی تھیں اور یہ بھی لکھا ہے کہ کوئی بعید بات نہیں کہ تحویل قبلہ کے بعد بعض مسلمانوں نے اپنی نہایت خوشی کا اظہار کیا ہو اور اس بارے میں ان کا تشدد اس حد تک پہنچ گیا ہو کہ کعبے کا قبلہ بننا ان کی نظر میں دین کی سب سے بڑی غرض و غایت ٹھہر گیا ہو تو یہ آیت اتری کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ آدمی مشرق یا مغرب کی طرف اپنا رخ پھیر لے بلکہ نیک وہ ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے جو ہر صفت کمال کے ساتھ متصف اور ہر نقص سے پاک ہے اور یوم آخرت اور اس کے ان تمام تفصیلات پر ایمان لائے جن کی خبر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اور فرشتوں پر ان تمام تفصیلات کے ساتھ ایمان لائے جن کی خبر اللہ اور اس کے رسول نے دی ہے اور تمام کتابوں پر ایمان لائے جنہیں اللہ نے اپنے رسولوں پر نازل کی اور خاص طور پر اللہ کی عظیم ترین کتاب قرآن کریم پر اور تمام انبیاء اکرام پر اور خاص طور پر خاتم النبین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی طرح نیک وہ ہے جو اپنا عمدہ مال رشتہ داروں یتیموں مسکینوں مسافروں اور مانگنے والوں پر اور غلاموں کو آزاد کرنے پر خرچ کرے اور جس نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اللہ اور بندوں سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کیا اور جس نے تکلیف و مصیبت کے وقت اور دشمنان اسلام سے جہاد کرتے ہوئے صبر و استقامت سے کام لیا یہی لوگ اپنے قول و عمل میں سچے ہیں اور یہی لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں یہی لوگ اپنے ایمان میں صادق ہیں اس لیے کہ ان کے اقوال و افعال نے ان کے ایمان قلبی کی تصدیق کر دی اور انہوں نے ثابت کر دیا کہ خوف و دہشت اور حالات زمانہ انہیں نہیں بدل سکتے اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جو کوئی ایمان کے بعد مذکورہ بالا اوصاف سے متصف نہیں ہوتا وہ اپنے دعوے ایمان میں صادق نہیں ہوتا اور یہی لوگ حقیقت معنوں میں متقی ہیں اس لیے کہ انہوں نے محرمات و ممنوعات کو چھوڑ دیا اور نیک کاموں کو اپنا شیوا بنا لیا